ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسا کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا